بسم الله الرحمن الرحيم طاسیم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه مورثين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم تاسيم ميم یہ حروف مقطعات ہیں واللہ عالم بمرادی دل کا آیات الکتاب المبین یہ واضح کتاب کی آیات ہیں لعلک کا کا النفس کا اللہ یقون و اے نبی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں مار ڈالیں ہلاکت میں مبتلا کر دیں ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان نش علیہم من السماء آیتن اگر ہم چاہیں تو ان کے اوپر آسمانوں سے ایسی واضح نشانی نازل کر دیں تو ان کی گردنیں جھکی کی جھکی رہ جائیں یعنی یہ یقین کر لیں مان لیں ہمایاتی من ذکر من الرحمن محدثن اللہ کان عنہ انمو جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نصیحت آپ کے ذریعے سے ان تک آئی ہے تو یہ اس سے اعراض کرنے لگتے ہیں کوئی بات نہیں فقط کز زب فصی ہم ام با مکانو بھی انہوں نے تحقیق تقزیب کی ہے ان قریب ان کے سامنے وہ کچھ آ جائے گا جس کی یہ استحضاء اور مذاق کرتے ہیں اولم یو کم امبت نافی ہامک الزو جن کریم کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے زمین کی طرف ہم کس طرح اگاتے ہیں زمین میں ہر طرح کی جوڑا جوڑا چیزیں بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں اور اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے بلا شبہ آپ کا رب وہ غالب اور مہربان ہے یہ سورہ شعراء ہے مکی صورت ہے گیارہ رقوع ہیں اور دو سو ستائیس اس کی آتے ہیں میں نے بتایا تھا کہ مکی صورت اس کو کہتے ہیں جو ہجرت کے ہجرت سے پہلے جو صورت نازل ہوئی ہو وہ مکی کہلاتی ہے سورت کا نام عموماً ایسے نام سے ہوتا ہے کہ اس کا ذکر اس صورت میں آ رہا ہوتا ہے تو یہاں بھی شعراء کا ذکر اس صورت میں ہے اسی لحاظ سے صورت کا نام بھی شعراء ہے اگرچہ اس صورت میں تھوڑا جامع جامع انداز میں کئی انبیاء علیہ و السلام کی تبلیغ کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا نو علیہ السلام کا لوت علیہ السلام کا شعیب علیہ السلام کا ان سب کا ذکر ہے لیکن شعراء کا بھی اس میں ذکر ہے تو اس صورت کا نام سورہ شعراء ہے مکی صورت ہے شروع ہو رہی ہے حروف مقطعات سے تاسیم میم یہ حروف مقطعات ہیں یعنی الگ الگ سیم میم ان کے معانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے اللہ نے نبی کو بتایا ہوں گے بعض حضرات نے اپنی طرف سے ان کی تفصیلات بیان کی ہیں لیکن وہ آخر میں پھر یہ کہہ دیتے ہیں واللہ عالم و بے مراد ہی کہ اللہ ہی ان کے معنی جانتا ہے جن حضرات نے عروف مقطعات کے معنی بیان کیے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت کے طرف اشارہ ہوتا ہے تو اس لحاظ سے یہ حروف مقطعات ہیں بعض رات نے حروف مقطعات کی بڑی فضیلت بھی لکھی ہے کہ ان کے ادا کرنے کے بعد دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں مثلا تا کا طاہر ہے سین کا سبحان ہے میم کا مجید ہے یوں اس طرح کے معانی نکالتے ہیں بعض حروف مقطعات کے معانی تو حدیث میں بیان ہوئی ہیں مثلا سورہ تاہا کا جو نام ہے نا تاہا تو یہ حدیث میں بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے طاہر ہاشمی طاہر ہاشمی ایسی سورہ یاسین کا جو نام ہے یاسین سے تو وہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے یہ ایک دو باتیں تو حدیث میں آئی ہیں لیکن پورے حروف مقطعات سے متعلق معنی بیان نہیں ہوئی لہٰذا اللہ تعالیٰ کے کلام کے یہ الفاظ ہیں بابرکت ہیں ان کو پڑھنے سے فضیلت ہے ہی مثلا بعض رات نے یوں لکھا ہے کہ ہامیم عین سین کاف حمایت اللہ پاک ہماری حفاظت فرما کاف ہا یا آئین ساک کفایت اللہ ہمارے لیے کافی ہے حامیم ہم المر وجان نثر یہ حامیم سورہ حامیم سجدہ لیکن یہ تمام باتیں جو ہیں یہ مفسرین کی اپنی رائے ہے یہ یوں رائے بیان کرنے کے بعد آخر میں فرما دیتے ہیں واللہ عالم و بے مرادی کی اتنی بات ضرور ہے کہ جو سورہ تاہا یا یاسین ہے اس سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے یہ بات حدیث میں ہے اور یہ بات بھی کہ حروف مقطعات اللہ کے صفاتی ناموں کی طرف اشارہ ہے اور ان کے پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے فرمایا تل کا آیات الکتاب المبین یہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں یہ واضح کتاب کی آیات ہیں قرآن مجید نے ایمان کو جو ضروریات دین ہیں فکر آخرت کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے یہ دونوں بنیادی چیزیں ہیں ایمان سے انسان کا اپنا دار و مدار ہے اعمال کا دنیا اور آخرت کا اور جو فکر آخرت ہے اس سے انسان کی معاشرت درست ہو جاتی ہے جس بندے کو خوف خدا نصیب ہو جائے تو وہ کوئی گناہ نہیں کرے گا کوئی غلطی نہیں کرے گا قتل و قتال نہیں کرے گا لڑائی جھگڑے دھوکھا چوری اسے معلوم ہے کہ اللہ کے سامنے حاضری یہ فکر آخرت ہے معاشرت کے لحاظ سے قرآن مجید نے بہت تفصیل کے ساتھ اصول بیان کیے یوں رہنا ہے یوں کرنا ہے نام لینے کے لحاظ سے رہنے کے اعتبار سے کھانے کے اعتبار سے یہ صاف باتیں بیان کی اگلی آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے متعلق بات ہوئی فرمایا اللہ کا باقی کا اللہ یقون مؤمنین اے نبی ہو سکتا ہے لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں مطلب بہت زیادہ آپ پریشان نہ ہوں بخا بخا یہ عربی زبان کا لفظ ہے آپ حضرات نے کہیں نا عربی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ یہ بخا اور نخا یہ دو لفظ جو ہیں یہ اونٹ کو بٹھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں بخا اصل میں اونٹ کے ایک خاص رگ ہوتی ہے جس کو کاٹنے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہاں باخا باخے کا معنی ہوتا ہے کہ آپ اتنے پریشان نہ ہو کہ جیسے آپ اپنے آپ کو ختم کرنے لگے ہیں اعتدال ضروری ہے یعنی بالکل تبلیغ نہ کرنا یہ بھی غلط ہے اور تبلیغ کرنا اتنا زیادہ کہ پھر لوگ ایمان نہ لائیں تو آپ پریشان ہو جائیں آپ کی نیندیں بھی اڑ جائیں یہ بھی نہیں دونوں کے لحاظ سے اعتبار دوسرے مقام پہ فرمایا کہ بلک ان ضلع علیہ کا رب و علم تفل فما اے نبی جو ہم آپ کے سامنے آپ کے اوپر حکم نازل کرتے ہیں آپ اس کو بیان فرمائیں لوگوں تک پہنچائیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں تک وہ نہ پہنچائیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے جو بات آپ پر تبلیغ کے ذریعے سے آ رہی ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ لستا علیہ ہم آپ بیان کر دیں لوگ ہدایت پہ آئیں نہ آئیں اللہ کے قبضے میں ہے یہ بات تو تبلیغ بھی کرنی ہے اور اس میں اعتدال کے ساتھ نظام کو رکھنا ہے اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا رہی بات یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو یہ فیصلہ اللہ کے قبضے میں ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کیوں نہیں لا رہے ہیں ایمان یہ اللہ کے قبضے میں ہے فیصلہ اور اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائیں گے جس کے مقدر میں ہدایت ہوئی تو لہذا آپ تبلیغ کرتے جائیں اور لوگ ایمان لا رہے ہیں نہیں ایمان لا رہے وہ اللہ کے قبضے میں ان ننزل علیہم من السماء فظلت اعناقهم اگر ہم ایسی کوئی نشانی نازل کر دیں آسمانوں سے کہ جس نشانی کو دیکھ کر یہ لوگ ایمان لے آئیں گے کہ وہ اتنی واضح نشانی ہے جیسے فرشتوں کی ایک جماعت نازل ہو جائے انہیں نظر آ جائے یا بعض دفعہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ صفا پہاڑی سونے کی بن جانی چاہیے یا مکہ کے پہاڑ یہاں سے ہٹ جائیں اور سارا میدانی علاقہ ہو جائے نیری علاقہ ہو جائے ہم کھیتی باڑی کریں اس طرح کی ہم کوئی نشانی ان پر نازل کر دیں وہ بڑی نشانی دیکھ کر ان کی گردنیں جھک جائیں اور یہ ایمان لے آئیں تو پھر یہ ایمان اختیاری نہیں ہوا یہ ایمان بالمشاہدہ ہو گیا ایمان تو وہ زیادہ قیمتی ہے جو ایمان بالغیب ہے اللہ یؤمنون بالغیب وہ یقین ان سلاح المار فکون یعنی جو نبی نے باتیں بتائیں دیکھی نہیں لوگوں نے ایمان لے آئے یہ ایمان زیادہ قیمتی ہے تو ہم اس لیے کوئی نشانی ایسے نظر نہیں کی تاکہ ایمان اختیاری ہو وما من من ذکر الرحمن عمایاتی جب بھی کوئی نئی نصیحت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو ہر نصیحت کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ کانو انحما رزین اعراض کرتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے یہ نئی بات ہے یہ پرانی بات ہے یہ اس طرح کی بات ہے جب انسان نے بات کو نہ ماننا ہو تو پیغمبر کی تبلیغ کے سامنے بھی لوگ حجتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ پرانے زمانوں کا قصہ ہے یہ فلانے سے پڑھ کے آتا ہے یہ اس طرح کی بات ہے اور جن لوگوں نے ماننی ہو بات تو ان کے سامنے قرآن مجید کی ایک احتی کافی ہو گئی بھائی اکسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے کہ بات چیت ہو رہی ہے ان کے سامنے نبی کے سفیر نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ ہمارے نبی پر ان یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینا عن الفحشاء والمنکر المنکر یا عزوقم یہ ایت نازل ہوئی اس نے پوچھا تھا کوئی سناؤ آپ کے نبی پہ جو کلام نازل ہوتی ہے تو اس صحابی نے یہ ایت سنائی اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ نے صرف یہ عید سن کر مسلمان ہو گئے کہ اس عید کے اندر اتنا عظیم پیغام دیا گیا ہے کہ انصاف کرو اپنے ساتھ بھی دوسروں کے ساتھ بھی نیکی کا معاملہ کرو بے حیائی اور فوش اور ان چیزوں سے بچو یہ تو بہت عظیم کلام ہے تو جس کی طلب سچی ہو طلب سچی ہو نا جی بندہ سیکھنے کی نیت کے ساتھ آیا ہو طلب سچی ہو تو ایک ایت ہی کافی ہے قرآن کی اور اگر طلب سچی نہ ہو تو نبی پورا قرآن پڑھ دے تو ان کو ہدایت نہیں ہوتی تو ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ انسان جب بات سننے سمجھنے سیکھنے پڑھنے کے لیے آئے تو طلب سچی ہو اللہ سے مانگ کے آئے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت ہو فقط کذبو فسیاتیہم انباء ما امبا به ویسا فرمایا کہ یہ کرتے ہیں ان قریب ان کے سامنے وہ چیزیں آ جائیں گی جن کی یہ استضاع کرتے ہیں استضاع کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء علیہ السلام ڈراتے ہیں لوگوں سیدھے راستے پہ آ جاؤ عقیدہ اپنا صحیح کرو بت پرستی سے باز آؤ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے تو لوگ مذاق بناتے ہیں ناب عذاب اللہ ان کن تو من صادقی 聊啊，菩萨。 اگر سچے ہو عذاب لانے کے لحاظ سے تو لے آؤ عذاب یعنی جس چیز کی یہ مذاق بناتے ہیں عذاب وغیرہ کی ہو سکتا ہے وہی چیز ان کے سامنے آ جائے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت کم امبت نافی من کل لذو کریم کہ ہر طرح کی عمدہ چیزیں اللہ زمین سے اگاتا ہے انسان کے تمام ضروریات کا تعلق زمین کے ساتھ ہے اس کی اپنی ضروریات کا ان نفیز لا آیا بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں اس زمین کے لحاظ سے بھی دیگر احکام کے اعتبار سے بھی لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں بلا شبہ آپ کا رب وہ غالب اور مہربان ہے اللہ سمجھ نصیب